دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے کس طرح سے دیکھا جائے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں پہلی بار پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خورم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے خرم صاحب کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں آپ سے سمجھنا چاہوں گی قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں دیکھیے دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے سارے دھرموں کا مول سچائی ہے سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے جنتا عوام کی بھلائی ہو عوام سچائی کی راہ پر چلیں یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں ہیں اچھی اچھی باتیں ہوتی دین کی دعوت جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں ہاں جی جی جی مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جس کو جو دین کی دعوت دینا کا بات پوری سن لیجیے جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں کنورجن سے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے ساحل کنورجن سے کوئی سروکار نہیں پیناش جی دیکھیں دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا تو اچھی باتیں کیا ہے اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے مسلمان ہو جائے اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھے اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھے تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں اب دیکھیے اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ نے فرمایا اچھا اس پہ غور کریے آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا اب یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ بھائی ہک اینڈ کروک سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا پاکستان سے ایکس مسلم پاکستان کے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں ایڈم آپ کی نظر میں اور آپ کے ملک میں دین کی دعوت کے واقعی میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا ان کا برین واش کرنا ہوتا ہے thank you so very much اس منچ کے لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا قرآن سورہ فضلت آیت نمبر تینتیس بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اللہ کے لیے بلانا دعویٰ دینا قرآن قرآن قرآن کے اوپر ہے ہے کی بات نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر ایک سو پچیس بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کیجیے اچھے طریقے کے ساتھ یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ انکبوت ایک اور مکی آیت ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں میں ان کبوت لمسلمون کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں سبمٹ ہیں اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ کوئی بھی اچھا کام ایک مشرق اگر کر رہا ہے ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے تو قرآن بتاتا ہے مشرق تو جائیں گے ہی ہی جہنم میں چاہے اچھے سے اچھا کام کیوں نہ کر لیں تو اچھائی کی کی طرف بلانے کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے تھینک یو ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم آپ نے جو بات کہی ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان کی ان حدیثوں کو جھٹلا سکے غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو قرآن کی آیتیں آئی تھی حدیث نہیں اچھا قرآن کی آیتیں معافی چاہوں گی جی معافی چاہوں گی قرآن کی آیتیں جی، تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا بالکل نہیں خرم صاحب بالکل نہیں خرم صاحب ایک منٹ ایک منٹ صاحب آپ نے ایک آروپ لگایا ہے سنیے میری بات اگر ایسا ہوتا صاحب تو شو میں میں صرف صرف اور اور مسلم ہوتے ہوتے آپ آپ نہیں بیٹھے میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے سنوں گی اسے یہ غلط ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے یہ دونوں جھوٹے ہیں یہ ثابت کر دیجئے آپ اتنے تجربے کار ہیں آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسے کاؤنٹر کریے آیا یہ دلیل صحیح مطلب ہے ہے ہے غلط کیا صاحب آپ نے موضوع رکھا ہے عنوان رکھا ہے سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت ہے نا تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی یہ جو ویاخیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے دیکھا آپ نے بٹھالا وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ کبوت کی آیت معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم میں چاہتی ہوں آپ اگر یہ پورا پرموٹ کر رہی ہیں نہیں بالکل پرموٹ نہیں کر رہی خورم صاحب خورم صاحب سنیے خورم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں آپ اتنے تجربے کار ہیں آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے آپ ان کی پول کھولیے نا آپ کہیے یہ جھوٹ پڑ رہے ہیں آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے میں تو چاہتی ہوں تہے دل سے کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے جس کے لیے جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں ارے بھائی غلط بیانی غلط بیانی کر رہے ہیں وہ بتائیں ٹھیک ہے سائل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے بتائیں غلط بیانی کر رہے ہیں اس غلط بیانی کو پھر بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا مولانا میں کچھ بھی بول دوں اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا نا مجھے مجھے ریفیوٹ کرنے کا آپ سے بات کروں گا ریفیوٹ نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور اگر آپ نے مجھے ٹرال کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا نہیں میں آپ کو ٹرول کیوں کروں گی سر گا بھی نہیں سر میری بات سنیں خرم صاحب بتا دوں میں آپ کو خرم صاحب دیکھیے میں کم سے کم میری یہ خود کی سنیے خرم صاحب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی خرم صاحب خرم صاحب خرم صاحب میں چاہتی ہوں کچھ اور ٹھیک ہے خرم صاحب اگلے پانچ منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے تاکہ کوئی ان کی غلط باتوں پہ وشواس نہ کرے آپ اس کا صحیح ترجمہ بتائیں اور آپ ان دونوں کی پول کھول دیں اگلے پانچ منٹ آپ کے چاہیں تو چھ لے لیجئے سات لے لیجئے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیجئے یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں میں کر رہی ہوں آپ بڑے ہیں آپ کا پورا سمان جی، ہے جی ہم نے جو حوالہ دیا ہے اسی پہ جواب آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ فضلت کی آیت نمبر تینتیس سورہ النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس ان دونوں کے بارے میں پہلے بتا دیں پھر ہم انکبوت پہ بھی چلتے ہیں حضرت خورم صاحب کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو اب یہ بتائیے میں قرآن میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے بارے ایک ایک کر کے سب کی پول کھولی ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کا ان کے منہ پہ دے کر آپ انہیں جواب دیجئے چلیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 392 وہ غلط بیانی وہ غلط بیانی کر رہے ہیں غلط بیانی کر اچھا، رہے ہیں اچھا اس کا صحیح ترجمہ آپ کر دیجئے آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے اب آئیے جنہوں نے قرآن کی آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے ساحل نے غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے بات ہی غلط کر رہے ہیں نا صحیح بخاری حدیث نمبر 392 اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے ارے وہ بات ہے ہی نہیں جو کالپنی کر کے بتائی جا رہی ہے ساحل آپ الفاظ حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا وہ دیکھیے پھر بھی پھر بیچ میں بولنے لگے نہیں نہیں ایک منٹ الفاظ حدیث پڑھ لیتے ہیں آپ اس کا صحیح ترجمہ کر دیجیے گا میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یہاں پر میرے منچ پر کسی بھی دھرم کو جھوٹے ترکوں سے کچھ بھی طریقے سے ابھی آپ مجھ سے کہہ رہی تھی پانچ چھ منٹ تک کوئی بولے گا نہیں تو سوال ابھی آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ کہہ رہی تھی پانچ چھ منٹ تک کوئی بولے گا نہیں بولنے لگے خرم صاحب آپ ہی نے مجھ سے کہا کون سی والی جواب پورا دے رہا ہوں ٹھیک ہے ساحل جواب پورا دے رہا ہوں ساحل ساحل ساحل ایک ایک الفاظ حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ساحل ان کو اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے مولانا کو خرم صاحب عربی میں پڑھیں کہ اردو میں پڑھیں پسند آپ کی جس میں بھی پڑھنا پڑی پڑھ لیجیے اپنی مرضی ٹھیک ہے اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929 بالکل صحیح حدیث ہے اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل اسے لے جا کر قتل کر دو جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تو لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہوگا یہ ہے پوری عبارت اصاف صاحب ڈاکٹر خورم اب بیچ میں کوئی بولے گا بالکل نہیں اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا بالکل نہیں سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ من گھڑنت ہے من گھڑنت بول رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا بات پوری ہاں، سن لیجیے بس ختم ہو گئی بات یہ باری تھری نائن ٹو نائن دوسری بات دوسری بات دوسری بات سورہ نحل سورہ انکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے قرآن حکیم قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے رب المسلمین نہیں ہے ہر ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے آپ کی مرضی ہے پر سچ تو سچ رہے گا نا ٹھیک ہے حدیثوں سے بھی جان چھڑا رہے مولانا ایک منٹ آڈم کی بھی بات سن لیتے ہیں آڈم آپ آپ آپ نے خورم صاحب نے ہاں۔ ساحل کی باتوں کے جواب دیے آپ اپنی بات رکھیں جی جی جی جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہے ساتویں سورت کو سورہ نمبر ایک کہہ رہے ہیں ریولیشن کے مطابق ساتویں ہے لیکن اس کے اندر پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین نیچے کیوں نہیں آئے ورس نمبر سکس اہ دن سراد المستقیم ہمیں سیدھی ردایت بخشنا سراد اللہ انعمت علیہم غیر المغدوبی علیہم والدوالین ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے ان کا نہیں جن پہ نے عذاب نازل کیا ہے کون سی تفسیر کھولوں کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں جو مشرق ہیں جو کافر ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے آپ لوگ ستارہ بار اگر صرف فرض نماز ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی آپ نے سورہ علی نام کی آیت نمبر ایک سو پچیس نہیں پڑھی آپ یہاں پہ یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں گناہگاروں کے لیے گناہگار کوئی بھی ہو گناہگاروں گاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے جی۔ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اسلام کو جی۔ بدنام کرنے کے جی۔ لیے من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا یہ دونوں غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن اچھا پیناش جی میری میرا ایک بات آپ لے لیجئے پیناس جی ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجے لگا لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا آپ تو شاید شو چھوڑ کے جا رہے ہیں ساحل انہیں آپ کی اور ایکس مسلم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ حدیث کا حوالہ دیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پروپگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں <laughs> یا آروپ لگا کے گئے ہیں پرابلم اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو سو دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے تو I am stupid idiot that's how it is آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں کس اسباب النزول پہ جاؤں میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گنا اللہ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا شرک نے جہنم میں ہی جانا ہے فل اسٹاپ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا لیکن لیکن لیکن ایڈم کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر اسلام کا پارٹ پڑھا کر اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے کیا ایسا کہ ڈاکٹر کیا کر رہے تھے پینا جی ڈاکٹر نائک کیا کر رہے تھے کیا رہا ہے ساحل اس میں ہم نہیں جائیں گے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں آپ جو کر رہے ہیں ایڈم جو کر رہے ہیں کوئی اور جو کر رہا ہے سب الگ الگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ اچھا، نہیں اچھا، کہوں گی اچھا، یہاں پر یہاں پر میں کسی کسی بھی چیز کو غلط دیکھیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں ادو الى سبیل ربك بالحکمہ ادو الى سبیل ربك بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے اب جب قرآن نے صاف صاف لکھا ہے آپ دعوت دیجئے دیجئے اس کا ترجمہ آپ دعوت اپنے رب کے راستے کی طرف اللہ کے راستے کی طرف دانائی اور اچھائی کے ساتھ میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں مدنی تو دی نہیں وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا کہ ہم ہی نہیں دے رہے تو میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے ابھی میں وہ دے رہا ہوں آئے تھے آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں کس کے راستے سے اللہ کے راستے سے بٹ گئے ہیں دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں جو کہ اچھی راہ پہ ہیں اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پر یہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے تو یہ یہ اور سورہ سورہ انکبت سوری سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ ہاں۔ رہ جائے اب ہاں۔ بھی پڑھ دیتے سورہ فصلت میرے کو آیت نمبر سورہ نمبر 43 ہے نا جی جی سورہ 43 آیت نمبر 33 I think let me open that as well تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے ابھی تو بس چیپٹر 41 سوری سورہ فضلت از 41 آیت نمبر 33 اگر مدنی ہجرت کے بعد ولی جب آ حضور کو طاقت آ گئی chapter number five chapter number nine تک تو گیا ہی نہیں ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ دیتا ہوں میں جی سر پڑھ دیتا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين کیا کہتی ہے اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں کس کی طرف بلائے اللہ کی طرف اسلام کی طرف مسلمان ہونے کی طرف اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کیوں ہوگا یعنی امیجن دیٹ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو دعوی اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی <laughs> میں I was I was shock quite frankly it was a shocking answer Adam ان ساحل ابھی ہمارے پاس کوئی بھی دیکھیں آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے اپنی وجہ ہو سکتی ہے اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی اس کو پسند کرنے والوں کی اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار سکولر موجود نہیں ہوں گے میں اس شو کو بھی مجھے یہاں ختم کرنا جی، ہوگا جی پینا جی ایک چیز میں کہنا جی، چاہتا ہوں جی، آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کچھ تو گڑبڑ ہے کچھ تو وجہ ہے کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے ہے ٹھیک اور ساحل مجھے مجھے تھوڑا تھوڑا وقت وقت دیجئے دیجئے میں آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلائے ہے اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ جی۔ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں تاکہ ہمارے جو درشک ہیں میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے آستھا سے جڑا معاملہ ہے اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا نہ کرنی چاہیے اسی لیے آپ خود خود بھی خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں ان کے ترجمے پڑھیں اپنے اسکالر سے عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں ابھی شو کو مجھے یہی روکنا ہوگا فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے شو میں ہم اسلام سے جڑے ہوئے تمام جو سوالات من میں آتے ہیں جو وچار دھارائیں ہیں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں قرآن حدیث کیا کہتی ہیں اسلام کے جانکار ان مدوں کو لے کر کیا کہتے ہیں تاکہ آپ اپنی صحیح رائے بنا سکیں ان ورودابھاسی ترکوں کو سمجھ سکیں پرکھ سکیں اپنے سطر پر اور آج اس کڑی میں جس مدعے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے کس طرح سے دیکھا جائے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں پہلی بار پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خورم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے خرم صاحب کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں آپ سے سمجھنا چاہوں گی قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں دیکھیے دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے سارے دھرموں کا مول سچائی ہے سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے جنتا عوام کی بھلائی ہو عوام سچائی کی راہ پر چلیں یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں ہیں اچھی اچھی باتیں ہوتی دین کی دعوت جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں ہاں جی جی جی مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جس کو جو دین کی دعوت دینا بات پوری سن لیجیے جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی شانتی نہیں ہے نہیں کنورجن سے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے ساحل کنورجن سے کوئی سروکار نہیں پیناش جی دیکھیں دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا تو اچھی باتیں کیا ہے اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے مسلمان ہو جائے اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھے اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھے تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں اب دیکھیے اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ نے فرمایا اچھا اس پہ غور کریے آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا اب یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ بھائی ہک اینڈ کروک سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا پاکستان سے ایکس مسلم پاکستان کے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں ایڈم آپ کی نظر میں اور آپ کے ملک میں دین کی دعوت کے واقعی میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا ان کا برین واش کرنا ہوتا ہے thank you so very much اس منچ کے لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا قرآن سورہ فضلت آیت نمبر تینتیس بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اللہ کے لیے بلانا دعویٰ دینا قرآن قرآن قرآن کے اوپر ہے ہے کی بات نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر ایک سو پچیس بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کیجیے اچھے طریقے کے ساتھ یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ انکبوت ایک اور مکی آیت ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ کی سورج نحنو لہو لمسلمون کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں سبمٹ ہیں اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ کوئی بھی اچھا کام ایک مشرق اگر کر رہا ہے ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے تو قرآن بتاتا ہے مشرق تو جائیں گے ہی جہنم میں چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم آپ نے جو بات کہی ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان کی ان حدیثوں کو جھٹلا سکے غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو قرآن کی آیتیں آئی تھی حدیث نہیں اچھا قرآن کی آیت ہے معافی چاہوں گی جی معافی چاہوں گی قرآن کی آیت جی، تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا بالکل نہیں خرم صاحب بالکل نہیں خرم صاحب ایک منٹ ایک منٹ صاحب آپ نے ایک آروپ لگایا ہے سنیے میری بات اگر ایسا ہوتا صاحب تو شو میں میں صرف صرف اور اور مسلم ہوتے ہوتے آپ آپ نہیں بیٹھے میرے اوپر جی، کچھ بھی آروپ لگائیں گے سنوں گی جی، اسے یہ غلط ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر جی، ہاں۔ کیجئے آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے یہ دونوں جھوٹے ہیں یہ ثابت کر دیجئے آپ اتنے تجربے کار ہیں آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کریں مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسے کاؤنٹر کریے آیا یہ دلیل صحیح ہے ہے مطلب؟ ہے غلط کیا صاحب آپ نے موضوع رکھا ہے عنوان رکھا ہے سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت ہے نا تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی یہ جو ویاخیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ کبوت کی آیت معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم میں چاہتی ہوں آپ اگر یہ پورا پرموٹ کر رہی ہیں نہیں بالکل پرموٹ نہیں کر رہی خورم صاحب خورم صاحب سنیے خورم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں آپ اتنے تجربے کار ہیں آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے آپ ان کی پول کھولیے نا آپ کہیے یہ جھوٹ پڑ رہے ہیں آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے میں تو چاہتی ہوں تہے دل سے کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے جس کے لیے جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں ارے بھائی غلط بیانی غلط بیانی کر رہے ہیں وہ بتائیں ٹھیک ہے سائل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے بتائیں غلط بیانی کر رہے ہیں اس غلط بیانی کو پھر بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا مولانا میں کچھ بھی بول دوں اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا نا مجھے مجھے ریفیوٹ کرنے کا آپ سے بات کروں گا ریفیوٹ نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور اگر آپ نے مجھے ٹرال کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا نہیں میں آپ کو ٹرول کیوں کروں گی سر گا بھی نہیں سر میری بات سنیں خرم صاحب بتا دوں میں آپ کو خرم صاحب دیکھیے میں کم سے کم میری یہ خود کی سنیے خرم صاحب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی خرم صاحب خرم صاحب خرم صاحب میں چاہتی ہوں کچھ اور ٹھیک ہے خرم صاحب اگلے پانچ منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے تاکہ کوئی ان کی غلط باتوں پہ وشواس نہ کرے آپ اس کا صحیح ترجمہ بتائیں اور آپ ان دونوں کی پول کھول دیں اگلے پانچ منٹ آپ کے چاہیں تو چھ لے لیجئے سات لے لیجئے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیجئے یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں میں کر رہی ہوں آپ بڑے ہیں آپ کا پورا سمان جی، ہے جی ہم نے جو حوالہ دیا ہے اسی پہ جواب آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ فضلت کی آیت نمبر تینتیس سورہ النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس ان دونوں کے بارے میں پہلے بتا دیں پھر ہم انکبوت پہ بھی چلتے ہیں حضرت خورم صاحب کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو اب یہ بتائیے میں قرآن میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے بارے ایک ایک میں کر کے سب کی پول کھولی ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کا ان کے منہ پہ دے کر آپ انہیں جواب دیجئے چلیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 392 وہ غلط بیانی وہ غلط بیانی کر رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اچھا اس کا صحیح ترجمہ آپ کر دیجئے آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے اب آئیے جنہوں نے قرآن کی آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے ساحل نے غلط ترجمہ کر رہا ہے نا تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے بات ہی غلط کر رہے ہیں نا صحیح بخاری حدیث نمبر 302 اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے ارے وہ بات ہے ہی نہیں جو کالپنی کر کے بتائی جا رہی ہے ساحل آپ الفاظ حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا وہ دیکھیں پھر پھر بیچ میں بولنے لگے نہیں نہیں ایک منٹ الفاظ حدیث پڑھ لیتے ہیں آپ اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یہاں پر میرے منچ پر کسی بھی دھرم کو جھوٹے ترکوں سے کچھ بھی طریقے سے ابھی آپ مجھ سے کہہ رہی تھی پانچ چھ منٹ تک کوئی بولے گا نہیں تو سوال ابھی آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ کہہ رہی تھی پانچ چھ منٹ تک کوئی بولے گا نہیں خرم صاحب بولنے لگے خرم صاحب آپ ہی نے مجھ سے کہا کون سی والی جواب پورا دے رہا ہوں ٹھیک ہے ساحل تو جواب پورا دے رہا ہوں ساحل ساحل ساحل ایک ایک الفاظ حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ساحل ان کو اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے مولانا کو خرم صاحب عربی میں پڑھیں کہ اردو میں پڑھیں پسند آپ کی جس میں بھی پڑھنا پڑی پڑھ لیجیے اپنی مرضی ٹھیک ہے اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929 بالکل صحیح حدیث ہے اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل اسے لے جا کر قتل کر دو جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تو لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہوگا یہ ہے پوری عبارت اصاف صاحب ڈاکٹر خورم اب بیچ میں کوئی بولے گا بالکل نہیں اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا بالکل نہیں سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ من گنت ہے من گنت بول رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا بات پوری ہاں، سن لیجیے بس مطلب ختم ہو گئی بات یہ باری تھری نائن ٹو نائن دوسری بات دوسری بات دوسری بات سورہ نحل سورہ انکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے قرآن حکیم قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے رب المسلمین نہیں ہے ہر ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے آپ کی مرضی ہے پر سچ تو سچ رہے گا نا ٹھیک ہے حدیثوں سے بھی جان چھڑا ایک منٹ کی بھی ساحل کی باتوں کے جواب دیے آپ اپنی بات رکھیں جی جی جی جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہے ساتویں سورت کو سورہ نمبر ایک کہہ رہے ہیں ریولیشن کے ساتویں ہیں لیکن پہلے کہہ دیا الحمد للہ العالمین نیچے کیوں نہیں آئے ورس نمبر سکس اہ دن سراد المستقیم ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا سراط اللہ زینا علیہم غیر المغدوبی علیہم اللہ ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے کون سی تفسیر کھولوں کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں جو مشرق ہیں جو کافر ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے آپ لوگ ستارہ بار اگر صرف فرض نماز ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو تمام نون مسلموں پہ عذاب اللہ کا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر تینتیس نہیں پڑھی آپ نے سورہ علی نام کی آیت نمبر ایک سو پچیس نہیں پڑھی آپ یہاں پہ یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں گناہ گاروں کے لیے گار کوئی بھی ہو گاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے جی۔ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اسلام کو جی۔ بدنام کرنے کے جی۔ لیے منمانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا یہ دونوں غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن اچھا پیناس جی میری میرا ایک بات آپ لے لیجئے پیناج جی ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجے لگا لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا آپ تو شاید شو چھوڑ کے جا رہے ہیں ساحل انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کا حوالہ دیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پروپگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں <laughs> یا آروپ لگا کے گئے ہیں پرابلم اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو سو دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے تو آئی مس از آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں کس اسباب النزول پہ جاؤں میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گنا اللہ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا شرک نے جہنم میں ہی جانا ہے فل اسٹاپ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا لیکن ایڈم کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر اسلام کا پارٹ پڑھا کر اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورجن کرائے کیا ایسا کہ ڈاکٹر کیا کر رہے تھے پینا جی ڈاکٹر انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل اس میں ہم نہیں جائیں گے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں آپ جو کر رہے ہیں ایڈم جو کر رہے ہیں کوئی اور جو کر رہا ہے سب الگ الگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر یہاں پر میں کسی کسی بھی چیز کو غلط دیکھیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں ادو الى سبیل ربك بالحکمہ ادو الى سبیل ربك بالحکما والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے اب جب قرآن نے صاف صاف لکھا ہے آپ دعوت دیجئے اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف اللہ کے راستے کی طرف دانائی اور اچھائی کے ساتھ میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں مدنی تو دی نہیں وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا کہ میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے ابھی میں وہ دے رہا ہوں آئے آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بٹک گئے ہیں کس کے راستے سے اللہ کے راستے سے بٹ گئے ہیں دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں جو کہ اچھی راہ پہ ہیں اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پر یہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے تو یہ یہ اور سورہ سورہ انکبوت سوری سورہ فضلت کی آیت نمبر تینتیس بھی پڑھتے میرے پیارے بھائی تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ ہاں۔ رہ جائے اب بھی پڑھ دیتے نمبر 33 آئی تھنک می اوپن تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ابھی بس چیپٹر سورہ فضلت از 41 آیت نمبر 33 اگر آپ مدنی ہجرت کے بعد ولی جب آ حضور کو طاقت آ گئی chapter number five chapter number nine تک تو گیا ہی نہیں ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ دیتا ہوں جی سر پڑھ دیتا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين کیا کہتی ہے اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ اندیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں کس کی طرف بلائے اللہ کی طرف اسلام کی طرف مسلمان ہونے کی طرف اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کیوں ہوگا یعنی امیجن دیٹ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو دعوی اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی <laughs> میں I was I was shock quite frankly it was a shocking answer Adam ان ساحل ابھی ہمارے پاس کوئی بھی دیکھیں آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے اپنی وجہ ہو سکتی ہے اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی اس کو پسند کرنے والوں کی اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار سکولر موجود نہیں ہوں گے میں اس شو کو مجھے یہاں ختم کرنا جی، ہوگا جی, جی، ایک چیز میں کہنا جی، چاہتا ہوں آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے کچھ تو گڑبڑ ہے کچھ تو وجہ ہے کچھ تو ریزنس ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے ٹھیک ہے ایڈم اور ساحل مجھے تھوڑا وقت دیجئے مجھے تھوڑا وقت دیجئے میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلائے ہے اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ جی۔ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں تاکہ ہمارے جو درشک ہیں میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے آستھا سے جڑا معاملہ ہے اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا نہ کرنی چاہیے اسی لیے آپ خود خود بھی خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں ان کے ترجمے پڑھیں اپنے اسکالر سے عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں ابھی شو کو مجھے یہی روکنا ہوگا فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے شو میں ہم اسلام سے جڑے ہوئے تمام جو سوالات من میں آتے ہیں جو وچاردھارائیں ہیں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں قرآن حدیث کیا کہتی ہیں اسلام کے جانکار ان مدوں کو لے کر کیا کہتے ہیں تاکہ آپ اپنی صحیح رائے بنا سکیں ان ورودا بھاسی ترکوں کو سمجھ سکیں پرکھ سکیں اپنے استر پر اور آج اس کڑی میں جس مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے کس طرح سے دیکھا جائے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں پہلی بار پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خورم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے خورم صاحب کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں آپ سے سمجھنا چاہوں گی قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں دیکھیے دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے سارے دھرموں کا مول سچائی ہے سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے جنتا عوام کی بھلائی ہو عوام سچائی کی راہ پر چلیں یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں ہیں اچھی اچھی باتیں دین کی دعوت جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں ہاں جی جی جی مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جس کو جو دین کی دعوت دینا کا سن لیجیے جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے کتنی مانسک شانتی اور یعنی دین کی دعوت کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں کنورژن سے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے ساحل کنورژن سے کوئی سروکار نہیں پیناش جی دیکھیے دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا تو اچھی باتیں کیا ہے اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے مسلمان ہو جائے اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھے اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھے تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں اب دیکھیے اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ نے فرمایا اچھا اس پہ غور کریے آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا